دوسری سند وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ذات رقع مقام تک پہنچ گئے جب ہم کسی سایہ دار درخت کے پاس آتے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تو ایک مشرق آیا جبکہ رسول اللہ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی اس نے یہ تلوار پکڑی اور اسے سوچ کر کہا کہ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ بولا تو پھر اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا صحابہ کرام اس کو جھڑکنے لگے بس اس نے تلوار میان میں ڈالی اور اسے لٹکا دیا اتنے میں نماز کے لیے اذان دے دی گئی آپ نے ایک گروہ کو دو رکتیں پڑھائیں پھر وہ لوگ چلے گئے پھر آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکتیں پڑھائیں اس طرح رسول اللہ کی چار رکعت ہو گئیں اور لوگوں کی دو دو حدیث نمبر انتیس سو پینسٹھ مسند احمد